وسیل نور کے لیے کہا گیا اعلیٰ حضرت امام سنت مجدد دین و ملت شاہ مولانا احمد رضا خاصہ صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا وسیل نور چند اشار پیش کرتا ہوں ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا صبح سیبان ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح سیبان ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے سارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے سارا نور کا باغ سیلا میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ تیل میں سہانا پھول پھولا نور کا مسمل ہے بل پڑتی ہیں کلمہ نور کا مثمل ہے بل پڑتی ہیں کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجھ ہے نور کا بار کے چاند کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارا نور کا ان کے پسرے پدر سے کل دیکھ کمرہ نور کا بدرا پائے باغ میں نندا سا پودا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا یہ مسلمان برج وہ مسکوے آلہ نور کا آئی بھی اچھا رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہرے لے لے بدلا نور کا تیرے ہی ماں سے رہا ہے جان تہرا نور کا بہت دان نور کا چمکا ستارہ نور کا ڈال نور کا رے وقت سجدہ نور کا روپ ہے دب نور کا ابرو ہے نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا ماما سر جھکاتے ہیں بول نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو ہے نور سے تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب تیرے آگے کاچ پر جھکتا ہے ماتھا نور کا تیرے آگے کاچ پر جھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا تو ہے تایا نور کا ہر عزب ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا یہ کتاب کن میں آیا پورفا آیا نور کا کچھ نہ سمجھا کوئی مانا نور کا دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھانا نور کا من رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا من رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا ناریوں کا دار تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے نور کا جو گدا دیکھو ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا گلے سرکار سے لا جل سا نور کا ماہ نو تیبہ میں بچتا ہے مہینہ نور کا میں بچتا ہے مہینہ نور کا بس بادل میں شری سورت ہے مانا نور کا جو مزہ بنتا ہے جس کو کہتے کل نور کا ہم اجزا ہے ہے بالکل ہے تم نور جاتے سے ہے ان پر نام سچا نور کا یہ جو مہروں پہ ہے آتا نور کا بھی تیرے نام کی ہے اشتہارا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ہیں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا شمع